إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مضل له له يضلل هادي وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله الله الله ورسوله ورسوله فقد فقد رشد واهتدى ومن يعص وغبى أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة و وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم لا لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لہو السماوات و ما فی الارض آج اس جملے کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے لہو اسی کے لیے ہے اسی کی ملکیت ہے معاف و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی اللہ کی ملکیت ہے عربی لغت کے ساتھ جن کا تھوڑا سا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں لہو جو ہے یہ خبر ہے جو کہ مقدم ہے اور معاف السماوات والارض معاف الارض یہ مبتدا مؤخر ہے جبکہ قیدے کے مطابق مبتدا کو پہلے آنا چاہیے اور خبر کو بعد میں اس تقدیم اور تاخیر سے حسر کا فائدہ ہوتا ہے حسر کا مطلب یہ ہے اب اس کے دو معنی ہوں گے لہو ما فی سماوات و فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے اللہ کی ملکیت ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں اور وہ مالک ہیں حسر کی وجہ سے ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اس میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملک ہو اللہ ہی کی ملک ہے یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ لہو معاف سماوات و معافل الارض لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں بڑی چوٹی کی نصیحتیں بھی کی ہیں اس میں نصیحات بھی ہیں اور تبیحات بھی ہیں ایک نصیحت یہ ہے جب پوری کائنات اس کی مملوک ہے اور وہ مالک ہے تو پھر تمہیں گھمانڈ میں نہیں آنا چاہیے اگر اللہ تعالی آریتن عارضی طور پر آپ کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو آپ اس میں گھمنڈ میں نہ آئیں کہ وہ ملکیت اللہ کی ہے آپ کو چیز ملی ہے آریتن ملی وقتی طور پر آپ کو دی گئی ہے اور اس میں بھی ایک طرح کا امتحان ہے آزمائش ہے یہ سب کچھ ہے اللہ کا مار جس میں کہ وہ آتو ہوں ممان اللہ اللہ آتا کم لوگوں مستحق لوگوں کو وہ مال دو جو مال اللہ ہے اللہ کا مال ہے اور اللہ نے تمہیں دیا ہے دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں سب اللہ کی ملک ہے یہ زمینیں ہیں یہ بقات ہے یہ کھیتیاں ہیں یہ کارخانے ہیں مارکیٹیں ہیں محلات ہیں سونا ہے چاندی سب اللہ کی مل گئی آپ کو آریتن دیا گیا ہے لہذا آپ نے گھمن نہیں کرنا جیسا کہ انسان کی فطرت میں کل انل انسان رتغا ار آست اللہ فرماتا ہے یہ انسان کی عادت جب اس میں چند ٹکے آ جاتے ہیں راہ استغنا چنٹ کے دیتا ہے ایک دم سرکش ہو جاتا ہے چنٹ کے ہے مغرور بن گئی ہے وہ تکبر بن گئی ہے اسے اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ نے دیے آپ کو اور اس دینے پر بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ پر خوش ہے تبھی دولت کی بھرمار ہے نہیں نہیں فمل انسان ہو اظام اب ہو رب ہو اکرم ہو وہ نہ امن فیاقول ربی اکرمن وہ اما اظام اب تلاح فقت راحی جس کا فیقول ربی احانن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے آپ نے گھمنڈ میں نہیں آنا کہ اللہ میرے اوپر مہربان ہے امتحان ہے امتحان امتحان یہ ہے کہ یہ میری امانت ہے اس کو تو نے کس طرح خرچ کرنا ہے آج اگر آزاد ہے تو کل ایک دن آنے والا ہے لا لاتسور قدما ابن آدم یوم القیامت میں نے عند رب ہی کل قیامت کے دن آدم کی اولاد کا اس وقت تک قدم ہلے گا نہیں ہلے گا بھی نہیں حتہ یوس عن خمسن جب تک کہ پانچ سوالوں کا وہ جواب نہیں دے گا قدم ہلنے نہیں پائیں گے پانچ سوالوں کا جواب اس کو دینا ہوگا آن عمری ہی فیما فنا عمومی طور پر زندگی کے بارے سوال ہوگا زندگی تو نے کیسے گزارے یہ بھی امانت ہے یہ زندگی آپ کی ملک نہیں ہے جس طرح چاہو دن اور رات گزار دو نہیں آپ کے پاس ضمانت اس سمانت کے بارے پوچھا جائے گا کیسے گزاری وان شباب بھی فیما ابلا خاص طور پر جوانی کے بارے سوال ہوگا کہیں جوانی تباہ تو نہ گر برباد تو نہیں کر دی سوال ہوگا یہ جوانی یہ بھی ایک امانت ہے یہ چند دنوں کے لیے آتی ہے چند دنوں کے لیے اور خواب کی طرح یہ جوانی چلی جاتی اس کے بعد سوائے حسرت کے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا پتا نہیں چلتا آج اگر آپ کے پاس جوانی ہے اور آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی جوانی آپ کی جوانی سے بہتر ہو ہو سکتا ہے ان کے پاس قوت آپ کے مقابلے میں زیادہ ہو لیکن آج کمر ٹیڑھی ہو گئی بڑھاپا حملہ ہو گیا اور جوانی اور بڑھاپے میں یہ فرق ہے جوانی جو چلی جاتی ہے اور واپس نہیں آتی اور بڑھاپا جو آتا ہے اور جاتا نہیں ہے اس کے بارے سوال ہوگا یہ مانت ہے مان مال ہی میں نے آئی نہ ایک سبا مال کے بارے سوال ہوگا کمایا کیسا معاش کے اسباب کیسے تھے ذرائع کیا تھے حلال تھے یا رہا کمائی سچ کے ذریعے تھی یہ جھوٹ کے ذریعے اس میں دیانہ داری تھی یا بدیان تھی پوچھا جائے گا اور یہ بھی وفیما انفقہ خرچ کیسے کیا اور یہ بات ذہن نشین کر لے پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا خرچ کرنا مشکل ہے خرچ کرنا بڑا مشکل ہے کمانے میں اکیلا آدمی ازمائش میں ہوتا ہے سچ بولوں یا جھوٹ بولوں دھوکہ دوں یا نہ دوں اکیلا آدمی ہے کسی اور کا حملہ نہیں ہے اب خرچ کرنے میں پورے گھرانے کا دباؤ ہے کہ فلاں چیز بھی لے فلاں چیز بھی ہونی چاہیے کچھ پیسے یہاں بھی خرچ کرے وہاں بھی بیوی کے الگ مطالبے اولاد کے الگ مطالبے گھر والوں کے الگ متعلق خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے اور پانچواں اور آخری سوال کیا ہوگا ماغا عامرا فیما عالیم ابو دردا رضی اللہ کو فرمایا کرتے تھے کہ آمد کے دن جو سوال ہونے سب سے مشکل ترین سوال یہ ہے یہ جو پانچواں سوال سب سے مشکل ترین سوال ماضا علیما ماضا حاملہ فیما علیما اے انسان جتنا تیرے پاس شریعت کا علم تھا اتنا تیرے پاس عمل تھا کہ نہیں تھا یہ سوال کیونکہ شریعت کا علم سب کے پاس برابر نہیں ہے کچھ ہم جیسے طلباء ہیں کچھ علماء ہیں جن کے پاس علم ہے محدثین ہیں علم کا ذخیرہ ہے اور یہ مراتب علمی صحابہ کرام میں بھی تھے تمام صحابہ کرام علم میں برابر نہیں تھے کسی کے پاس علم کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے لیکن قربان جائیں کسی بھی صحابی کی سیرت کو سامنے رکھی ہے چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو چاہے وہ تاجر ہو یا ملازم ہو چاہے وہ بکریوں کا چرواہا کیوں نہ ہو اگر اس کے شریعت کے علم کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھیں گے اور دوسرے پڑنے میں اس کے عمل کو رکھیں گے تو دونوں پڑھے برابر ہوں گے دونوں برابر آج ہمارے ساتھ المی ہے کہیں علم کا پلڑا بھاری ہے اور عمل نام کی کوئی چیز نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے قرآن میں قدر کہا یہ قدر ہے کہ علم کی امبار ہے نہیں یہ قدر ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں علم کے میدان میں زیرو ہے زیرو فیل ہے اور عمل کے امبار لگائے ہوئے جن کی کوئی حیثیت نہیں برباد ہے یہ امال جن کی اثاث اور بنیاد علم نہ ہو کوئی فائدہ نہیں تو یہ اہم ترین سوال ہے اس سوال کی تیاری کریں کہ جتنا علم ہے اتنا عمل بھی ہے کہ نہیں کہیں فرق تو نہیں ہے بار واپس آئی بات ہو رہی تھی پہلا نکتا جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے وہ یہ ہے اے انسان گھمنڈ میں نہیں آنا وہ تکبر نہیں بننا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے یہ آریتن ہے تجھے اگر میں نے مال دیے ہے آریتن دیا ہے تو مالک نہیں ہے اس کا تجھے اولاد دیے تو بھی آریتن دیے امام مسلم صحیح مسلم میں ایک صحابی کا واقعہ لے کر رہے ہیں ابو طلحہ کا رضی اللہ عنہ معصوم بیٹا سخت بیمار ہے باہر مزدوری کے لیے گیا ہوا یہ شخص اس کے آنے سے پہلے بیٹا فوت ہو چکا ہے بیوی نے سوچا اگر آتے ہی اطلاع دیتے ہیں کہ بیٹا فوت ہو گئی ہے اس نے کیا افطار کرنا ہے کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے اور ٹائم یہی ہے اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا یہ تو بعد میں آسانی ہوئی اب کیا کریں ایک آدمی دن بھر مزدوری کر کے آئے گھر اطلاع ملے کہ بیٹا فوت ہو گئی ہے کیا حالت گزرے گی گھر والوں سے کہا کہ تمہارے ابو آ رہے ہیں بچے کے متعلق اگر پوچھے کوئی جواب نہ دے جب تک کہ میں خود جواب نہ دوں قربان جائیں ام سلیم حالانکہ عورت بنسبت مرد کے صبر کے حوالے سے کمزور ہوتی ہے کھانا تیار کیا کھانا کھلایا کہ ام سلیم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح مزین نہیں کیا تھا اس دن ابو طلحہ کی خاطر کیا حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اس کی تعلقات بھی قائم ہو گئے اس کے بعد ابو طلحہ سے کہا ایک مسئلہ بتاؤ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز آریتن دے دے آریتن آگی طور پر دے اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مطالبہ کرے کہ میری چیز مجھے واپس کرو اور اتفاق ہے ان کو اس چیز سے محبت ہو گئی ہو اور وہ واپس نہ کرنا چاہتے ہوں شریعت کیا کہتی ہے ابو طلحہ نے کہا کہ شریعت اس کے اندر واضح نقطہ بتاتی ہے جس کی ملکیت ہے وہ تو اس نے آریتن دی تھی اس کو واپس نہ دینی چاہیے فرمایا کہ فخ ابنا کا تو پھر سن لے اللہ نے آریتم جو ہمیں بیٹا دیا تھا اللہ نے وہ سنبھال لیا اب تو صبر بھی کر اور اجر کی امید بھی رکھ فقادی حدیث میں آتا ہے اب وہ تلاح کو غذا غصہ آ گیا کیا آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی کھانے میں پینے میں حتیٰ کہ دباجی تو حلو تک تو چلی گئی مجھے اطلاع نہیں دی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے سیدھے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم امر سلیم نے میرے ساتھ آج زیادتی کی یہ پوری بات بتائی نبی علیہ صاحب آتے ہیں بارک اللہ علیہ کما فی غابر لئی لتی تھوڑی دیر پہلے جو تمہارے استواجی تعلقات ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ میں اللہ تعالیٰ میں برکت ڈال دیں اللہ نے برکت ڈالی اسی سے بچہ پیدا ہو گیا اور ام سلیم نے سعید نانس سے کہا کہ جاؤ میرے بچے کو کوئی چیز نہیں کوئی کھلا سکتا سب سے پہلے گھٹی دیں گے تو محمد اور رسول اللہ دیں گے اللہ کے نبی کو لے کر ہے جب اسلام آ گئے آپ نے مدینے کی اجوا کھجور منگوائی اس کو چبایا اور تھوڑا سا اس بچے کے منہ میں دیا سعید نانس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بچہ اس کو چوسنے لگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اونسلو انسار بھی تمر دیکھو انصاریوں کو کھجور کے ساتھ کتنی محبت ہے آج ایک دن کا بچہ ہے کس طرح کھجور چوس رہا پھر نبی علیہ سات اسلام نے پوچھا اس کو نام رکھا ہے نہیں نام بھی آپ رکھیں گے فرمایا اس کا نام عبداللہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اولاد ہے یہ بھی آریتن ہے یہ جو دادے ہیں سب کچھ حریت ہے اور اگر کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ اپنی عمارت لے لے تو غیر شری جملے زبان پر نہیں آنے چاہیے واہ شور نہیں مچانا چاہیے نہیں نہیں ان انہ ولا ما آتا یہ جو چیز دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک اللہ ہے تم نہیں ہو اور جو چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے لہو ما سے سماوا تھی وہ فی الارض ایک نقطہ تو یہ سمجھایا دوسرا اہم ترین نقطہ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا وہ یہ ہے جب یہ بات طے ہو گئی پوری کائنات اللہ کی مملوک ہے اور اللہ کیا ہے مالک ہے یہ آسمان اللہ کی مملوک اللہ ان کا مالک چاند ستارے سورج یہ فرشتے اللہ کی مملوک اللہ مالک انبیاء سلحا کیا یہ سب مملوک اللہ مالک ہے یہاں اللہ نے نقطہ سمجھایا ہے تو سوچو غور کرو مالک تو میں ہوں مالک کے ہوتے ہوئے مملوک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی اور مملوک کے آگے ہاتھ پھیلائے ہاتھ پھیلائے تو مالک کی آگے پھیلائے مالک میں ہوں اور کوئی نہیں ہے یہ چاند ستارے یہ مملوک ہے یہ فرشتے جن کے آگے تم ہاتھ پھیلاتے ہو یہ مملوک ہے یہ انبیاء یہ بھی مملوک ہے یہ سبحار یہ بھی مملوک ہے مالک ایک اللہ ہے اور مملوک کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کوشش کرے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو مالک کی اطاعت کرنا آقا کی فرم مداری کرنا آقا کو خوش رکھنا ہر معاملے میں مالک کے ساتھ رابطہ ایک مملوک کی اہم تری ذمہ داری ہے اور مالک ایک اللہ ہے لہو معاف سماوات معاف اور فرمایا کہ سن لو ان اللہ یغار و ان قد یغار نبی السلام فرماتے ہیں لوگوں تمہیں بھی غیرت آتی ہے اور سن لو تم سے پڑھ کر اللہ کو غیرت آتی ہے تمہاری غیرت تمہیں معلوم ہے تمہاری عزت کی طرف کوئی نگاہ اٹھائے تم برداشت نہیں کرتے چاہے تمہاری عزت کی طرف نگاہ اٹھانے والا تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو اگر تمہیں یقین سے علم ہو جائے کہ میرے بھائی نے میری عزت کی طرف غیر شری انداز میں نگاہ اٹھائی ہے برداشت کرو گے بھائی ہے اپنی جگہ پر رشتے داری ہے اپنی جگہ پر دوست ہے اپنی جگہ پر آپ کا پارٹنر ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن جو آپ کی عزت کی طرف ٹیڑھی نگاہ اٹھائے گا آپ اس کو برداشت نہیں کرتے یہ تمہاری غیرت ان اللہ غیر تمہارا سنو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے حکمرانوں کو بھی غیرت آتی ہے نبی علیہ ہم آتے ہیں حکمرانوں کو بھی غیرت آتی ہے اور حکمرانوں کی غیرت یہ ہے کہ کوئی ملک کسی حکمران کے بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرے کوئی حکمران جو غیور ہو جس میں غیرت ہو وہ کسی بھی ملک کو اپنی سرحد میں داخل ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کرتا یہ سرحد اس کی غیرت ہے سرحد کو کراس کرے گا اسے کیما کر کے رکھ دیا جائے گا یہ اس کی غیرت ہے تو کون ہے میرے بارڈر کو کراس کرنے والا میری سرحد کو کراس کرنے والا کون ہو سکتا ہے یہ حکمرانوں کی غیرت ہے ان اللہ غیر اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اللہ کی غیرت کیا ہے کہ غیرت اللہ تعالی المرو حرم اللہ اللہ علیہ کی غیرت یہ ہے کہ وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ خالق ہے اس مالک کو چھوڑ کر مملوک کے آگے بندہ ہاتھ پھیلائے اللہ کو غیرت آتی ہے مالک میں ہوں اس کو پیدا میں نے کیا اس کو رزق میں جاتا ہوں اس کے ہاتھ مملوک کے آگے جھکے ہوئے ہیں مملوک کے آگے سر نگو ہے سجدے کر رہے ہے اللہ کو غیرت آتی ہے مملوک کا کام اپنے مالک کو خوش کرنا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اگر مالک مملوک کو منع بھی نہ کرے کہ تو نے مجھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا میرے معاملات میں نہ بھی کرے تب بھی مملوک کا یہ حق نہیں ہے کہ مالک کے اختیارات میں کسی کو شریک کرے اور خاص طور پر جب مالک کہہ دے مالک کہہ دے کہ میرے کسی بھی معاملے میں کسی کو شریک نہیں کر رہا شریک کرنا ہی نبی علیہ صاف اسلام نے ایک جملہ زبان پر لا کر کہا ان کی بخش کیسے ہوگی تین کافروں کا نام لیا اس قدر زیادتی کرنے والے ان کو اللہ کب معاف کرے گا کیسے معاف کرے گا اللہ نے فوراً قرآن نظر کر دیا لئی صلاح کا منل امر اے شیخ اے میرے رسول صلی وسلم میرے کسی بھی معاملے میں میرے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے میرے کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ کے کسی بھی امر میں جب امام کائنات آپ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا آپ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جس کو اللہ کے امر میں اختیار ہو صحت دینا یہ کس کا معاملہ ہے اولاد دینا یہ کس کا معاملہ ہے رزق دینا یہ کس کا معاملہ ہے اللہ کا لئی سلقہ من امر شیخ وہ ہے مالک پوری کائنات جو موجود ہے جو دنیا سے چلے گا یا آنے والے سب کا مالک ایک اللہ ہے باقی سب مملوک ہیں چوٹی کا گمراہ آدمی وہ ہے جو مالک کو چھوڑ کر کسی مملوک کے آگے ہاتھ پھیلا ہے جو خود مملوک ہے جو خود مملوک ہے جو خود محتاج ہے پوری کائنات محتاج ہے کہ نہیں محتاج کھانے میں پینے میں رہنے میں سونے میں جاگنے میں سب محتاج ہے بے نیاز ذات ایک ہے سمایا کہ لہو ماف سماوات معاف لفظ لوگوں پوری کائنات کا مالک وہی ہے اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کا ایک ذرہ بھی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 ہمارے محترم بھائی اسحاق صاحب کی بڑی بہن کئی دنوں سے بیمار ہیں دعا کیجیے اللہ ان کو صحت فرمائے ہمارے محترم بھائی عبدالستار بھائی عبد الغفار بابا جی والے ان کے والد محترم بھی بیمار ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کام عطا فرمائے ان کے علاوہ جن کی درخواستیں آئی ہیں نہیں آئی اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں مرد ہیں خواتین ہیں معصوم بچے ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں اے اللہ ان سب کو صحت فرما تندرستی یہ کاملہ نصیب فرما ایک دو اعلانات کرنے ہیں ایک تو یہ ہے یہ سپر ہائی وے پہ جو ادارہ ہے مہد شیخ بدی الدین علیہ السلامی اس کا ہمیشہ سالانہ پروگرام شابان میں ہوا کرتا تھا اس سال بعض وجوہات کی بنیاد پر اس کو پروگرام کو کچھ لیٹ کر دیا گیا ہے اب اگلا مہینہ جو آ رہا ہے ستمبر اس کی چھ تاریخ کو یہ پروگرام رکھا گیا ہے چھ ستمبر کو یہ پروگرام ہے اور یہ پر پروگرام صرف مرد حضرات کے لیے ہے خواتین کے لیے الگ ایک پروگرام انشاءاللہ رکھیں گے جس میں معلمہ خطیبہ کو بلا کر انشاءاللہ ایک دس کروا دیں گے اور اس طرح کا اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے صرف مرد حضرات کے لیے ہے اور سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں پروگرام تو صبح کو دس بجے شروع ہو جائے گا طلبا کا طلبا کی تقاریر تلاوتیں کچھ رزلٹ پہلے لیکن آپ کم از کم زہر کی نماز وہاں پڑھیں ایک ثقیل اور بھاری ناشتہ کر کے آ جائیں اس لیے کہ نماز اثر سے پہلے پہلے ہماری انتظامیہ ٹیم انشاءاللہ آپ کو کھانا کھلائے گی تو چونکہ یہ کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے ایک اچھی ترتیب کے ساتھ آپ آ جائیں اور زہر کی نماز انشاءاللہ شاء آپ وہاں پڑھیں اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں اور اس میں